إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مثل گنہ گاروں کے کر دیں گے تمہیں ہو کیا گیا ہے کیسے فیصلے کر رہے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں تم سے ہم نے کوئی ایسی قسمیں کھائی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو ان سے اے نبی پوچھئے کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے کیا ان کے کوئی شریک ہیں تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نیک اور گنہگار برابر نہ ہوں گے گزشتہ آیتوں میں چونکہ دنیاوی جنت والوں کا حال بیان ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کے حکم کا خلاف کرنے سے ان پر جو بلا اور آفت آئی اس کا ذکر ہوا تھا اس لیے اب ان متقی پرہزگار لوگوں کا حال ذکر کیا گیا جنہیں آخرت میں جنتیں ملیں گی جن کی نعمتیں نہ فنا ہوں گی نہ گھٹیں گی نہ ختم ہوں گی نہ سڑیں گی نہ گلیں گی پھر اللہ فرماتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور گنہگار جزا میں یکساں ہو جائیں قسم ہے زمین و آسمان کے رب کی کہ یہ نہیں ہو سکتا کیا ہو گیا ہے تم کس طرح یہ چاہتے ہو کیا تمہارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کوئی ایسی کتاب ہے خود تمہیں بھی محفوظ ہو اور اگلوں کے ہاتھوں تم پچھلوں تک پہنچی ہو اور اس میں وہی ہو جو تمہاری چاہت ہے اور جو تم کہہ رہے ہو یا ہمارا کوئی مضبوط وعدہ اور عہد تم سے ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہی ہوگا اور تمہاری یہ بے جا اور غلط خواہشیں پوری ہو کر رہیں گی ان سے ذرا نبی پوچھئے تو صحیح کہ اس بات کا کون ضامن ہے اور کس کے ذمے کفالت ہے نہ صحیح تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں انہی کو اپنی سچائی کے ثبوت میں پیش کرو